انسار صاحب آپ کے افسانوں میں ناول میں آپ کے ماضی کا آپ کی بستی کا آپ کے بچپن کا آپ کے وطن کا بہت ذکر آتا ہے تو مجھے مجھے تو بہت دلچسپ معلوم ہوتا ہے لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے افسانوں سے ان کہانیوں سے اس ماضی کا کیا تعلق ہے اور اس تعلق کو بتانے کے لیے پہلے آپ یہ بتائیں کہ اپنے بچپن کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں کچھ اپنی بستی کے بارے میں بتائیں کچھ وہاں کے لوگوں کے بارے میں بتائیں اس قسم سے تاکہ یہ اس کی وضاحت سے لوگوں لوگوں تک آپ کے افسانوں کا جو تعلق ہے وہ ذرا واضح ہو کر کھل جائے گا جمیل صاحب یہ اچھا کیا آپ نے مجھے یہ تعلق کے مسئلے کو آپ نے چھیڑ کر ذرا تھوڑا سا پتھر پوچھ ڈال دیا کیونکہ یہ تعلق تو خود میری سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ میرے بچپن سے میرے مادی سے یا میری بسی سے میری کہانیوں کا کیا تعلق ہے کبھی اس طریقے سے میں نے یعنی شعوری طور پر یہ سمجھنے اور سوچنے کی کوشش نہیں کی ہاں۔ جہاں تک میری بستی کا تعلق ہے تو ایک بات تو میں سیدھی سادھی آپ کو یہ بتا دوں کہ میں کوئی شہر کی مخلوق نہیں ہوں اور دیہاتی بھی نہیں ہوں ہاں، ہاں۔ آپ کو یعنی یہ پتا ہے کہ یہ ہمارا جو یو پی ہوا کرتا تھا اس میں ایک چیز قصبہ جو ہے جی ہاں۔ اس کی بڑی اہمیت تھی ہاں۔ جو ہمارے تہذیبی مرکز تھے دلی اور لکھنؤ وہ تو اپنے الگ اور دیہات ایک الگ دنیا تھی لیکن جی ہاں۔ بیچ میں جو ایک چیز آتی ہے قصبہ جیسے کہتے ہیں وہ قصبہ اپنی جگہ پر ایک تہذیب ہوا کرتا تھا اس لیے اگر آپ دیکھیں تو ہماری زیادہ ادب کی جو شخصیتیں ہیں وہ قصبوں کی پیداوار ہیں دلی اور لکھنؤ تو بعد میں وہ پہنچے اچھا میرے قصبے کے سلسلے میں ایک خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ کسی بڑے شہر کے سائے میں نہیں تھا اچھا دیکھیے بڑے درخت کے نیچے کوئی پودا ہو تو وہ تو مارا ہی جاتا ہے جی ہاں۔ اور یہ جو قصبے دلی یا لکھنؤ کے قریب تھے تو میرے خیال میں ان کی کوئی انفرادیت نہیں رہی تھی وہ تو بیچارے زمینہ بن کر رہ گئے تھے دلی اور لکھنؤ کا میرا قصبہ جو ہے ڈبائی اس کی خوش بختی اور میری خوش بختی یہ ہے کہ وہ لکھنؤ سے بھی دور تھا اور دلی سے بھی دور تھا کتنی دور ہوگا دلی سے اب میں نے میلوں کا حساب تو کیا ہی نہیں لیکن آپ یوں سمجھ لیجئے کہ علی گڑھ اور دلی کا فاصلہ تو آپ کے ذہن میں ہوگا جی ہاں۔ یہ قصبہ علی گڑھ سے بہت کم فاصلے پر ہے مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے ہم جب گاڑی میں بیٹھتے تھے تو آدھ گھنٹے پون گھنٹے میں علی گڑھ پہنچ جایا کرتے تھے اور علی گڑھ بھی کوئی بڑا شہر نہیں تھا تو اس لیے میرے قصبے کی اپنی ایک انفرادیت مجھے لگتا ہے کہ تھی کہ وہ کسی بڑی بڑے شہر کا سایہ اس پر نہیں پڑ رہا تھا اور خالص اور نخالص قصبہ تھا تو اس کا ڈبائی یہ قصبہ تھا بلند شہر کا ضلع تھا اور بلند شہر بھی اس خاصی دور تھا اور اسٹیشن جو ہے ریلوے اسٹیشن وہ بھی ہمارے بستی سے بہت باہر جا کر تھا میں نے بچپن میں ریل کی سیٹی کی آواز نہیں سنی تھی اچھا, اچھا۔ تو اور مجھے آج تک یاد ہے کہ لاری اور بھی ذرا ہی سے آئی تھی اچھا۔ وہاں لیکن لاری شروع ہو گئی تھی جب میرا بچپن ہے اور بس کچے رستے ہوا کرتے تھے ہماری بستی میں اور درخت تھے اور چڑیا تھی اور کچھ لوگ تھے اور درخت ایسے تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ وہ درخت کچھ آدمی سے نظر آتے تھے بعض درخت ایسے کہ بالکل جیسے کوئی بزرگ شخصیت ہو اور بعض بزرگ شخصیتیں ایسی لگتی تھیں جیسے یہ کوئی گھنا درخت ہے تو یہ امتیاز کرنا بھی اس قصبے میں درخت اور آدمی کے درمیان ذرا اس طریقے سے فاصلہ نہیں تھا انہیں یہ بہت قریب قریب نظر آتے تھے تو اس قسم کی وہ بستی تھی اور میں تو چھوٹا سا محلہ تھا جس میں ہم رہتے تھے چھوٹی سی بستی تھی وہ اور جنگل بھی جنگل کیا تھا وہ کچھ درخت تھے آس پاس یعنی بستی سے ذرا باہر نکلے تو ہم اسے جنگل جنگل کہتے تھے کوئی بہت گھنا بھی نہیں تھا لیکن وہ جو چند درخت نظر آتے تھے وہی مجھے بہت بڑا گھنا جنگل نظر آتا تھا یعنی میں جب گرمی کی دوپہروں میں گھر سے چھپ کر نکلتا تھا اور جنگل میں پہنچتا تھا تو مجھے بس ایسا لگتا تھا جیسے کوئی داستان کا شہزادہ جو ہے یا سوداگر دادا جو ہے کسی لمبے سفر پر نکل گیا ہو اچھا۔ اور وہاں ایک جوخم سے دو چار ہو تو میرا جوخم دو قسم کے ہوتے تھے ایک تو یہ کہ میرے والد صاحب نے بہت پابندی لگا رکھی تھی کہ تمہیں گھر سے نہیں نکلنا اور میں ان سے چھپ کر گرم دوپہروں میں باہر نکلتا تھا اور دوسرے یہ کہ جب بستی سے ہم نکلتے تھے دوپہر کو جو لڑکے اور بھی ساتھ ہوتے تھے تو اب یہ نظر آتا تھا کہ ہم بستیاں اور شہر اور ساری انسانی آبادی بہت پیچھے رہ گئی ہے اور ہم کسی بہت بڑے سفر پر جا رہے ہیں اور کوئی گھنا جنگل ہمارے سامنے ہے تو اس قسم کا وہ تجربہ ہوتا تھا حالانکہ کوئی جنگل ونگل وہاں نہیں تھا چند درخت تھے اس قسم کی وہ فضا تھی اور ایک بات یہ ہے کہ میں نے جب تک اس قصبے میں میں رہا میں نے اسکول کی تعلیم نہیں پائی میں کسی اسکول میں داخل نہیں ہوا تھا اچھا۔ اس میں میرے والد صاحب کا ایک تعصب شامل تھا میرے والد صاحب ذرا کچھ مولوی قسم کے بزرگ تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں نے اسکول میں داخل کرایا میں نے اپنے بیٹے کو اور تو یہ وہاں انگریزی تعلیم اسے خراب کر دے گی انگریزی اسے پڑھنی چاہیے لیکن انگریزی بھی میں ہی پڑھاؤں گا اور پہلے عربی پڑھاؤں گا تو انہوں نے میری تعلیم اس طریقے سے شروع کرائی تھی کہ بھئی انگریزی کی کتاب بھی شروع کرا دی تھی اور صرف و نحب پر بہت زور تھا سب عربی سے آغاز ہونا چاہیے اور جب تھوڑی سی صرف اور نحب میں نے پڑھی تو فوراً ہی انہوں نے قرآن کی تعلیم شروع کر دی اور اس طریقے سے کہ صاحب قرآن وہ معنی کے ساتھ مجھے پڑھاتے تھے تو یہ اب وہ جو قرآن کا جو انہیں پڑھانا ہے قرآن تو میں شاید نہیں پڑھ سکا پورے طریقے سے نہ عربی سیکھ سکا لیکن یہ کہ قرآن کے حاشیے میں جو قصے ہوا کرتے تھے اور انبیاء کے تذکرے اور بستیوں کا تذکرہ تو وہ مجھے بہت تھی یعنی عجیب اس میں کشش تھی اور میں اس کے سہار میں بہت رہ گیا تھا اور اب میں یہ بتا دوں کہ اب جب میں کہانی لکھتا ہوں تو یوں تو مجھے اپنی بستی بہت یاد آتی ہے لیکن کبھی کبھی میں بھول جاتا ہوں کہ میں کون سی بستی کا ذکر کر رہا ہوں کیونکہ کچھ بستیاں بہت سی بستیاں میرے اندر گھل مل گئی ہیں ایک ایک بستی میں تو میں رہتا تھا اور کچھ ایسی بستیاں تھیں جن کا ذکر میں پڑھتا تھا کتابوں میں کہیں قرآن شریف کے یعنی زمین میں میں اس کے حاشیوں میں تو پتہ نہیں کون سی ماضی کی بستی اور میری بستی میں اس کا ایک اس طریقے سے گھال میل ہو گئی ہیں مختلف زمانوں کی بستیاں میری بستی میں کہ مجھے لگتا ہے کبھی کبھی کہ میں اپنی بستی میں نہیں ہوں کسی اور بستی میں ہوں یا کسی پرانی بستی کا جب میں تصور کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ وہ میری بستی تھی تو اس طریقے سے اب میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ میرے تصور میں میری بستی کی حدیں کہاں ختم ہوتی ہیں اور وہ زمانے قدیم کی بستیوں کی حدیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں جی یعنی یہ میں نہیں بتا سکتا کبھی کبھی بھول جاتا ہوں کہ میں ڈبائی میں ہوں یا بستی میں ہوں اچھا اچھا ایک پھر ایک زمانہ میرا میں نے بچپن ہی گزارا ہاں۔ بستی افسوس کے ہم جلدی ہی ہمیں اس بستی سے نکلنا پڑا کس عمر میں آپ وہاں سے میں کوئی دس گیارہ میرے خیال میں دس گیارہ کی عمر ہوگی میری اچھا۔ اس وقت جبکہ ہمارا خاندان کا کچھ خاندان آباد تھا ہاپوڑ میں تو ہمارے خاندانی حالات گھر کے حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ والد صاحب نے چونکہ خاندان ہمارا زیادہ تر ہاپوڑ ہی میں آباد تھا تو انہوں نے سلام کیا ڈبائی کو اور چلے ہاپوڑ کی طرف اچھا, اچھا، ہاپوڑ بھی ایک قصبہ تھا لیکن یہ قصبہ ذرا مختلف قسم کا تھا یہ اول تو دلی یہاں سے بہت قریب تھی اور یہ میرٹھ کے قصبے میں تھا میرٹھ بھی ایک بڑا شہر ہے تمہیں معلوم ہے اور یہ اپنی جگہ پر ہاپوڑ جو ہے ایک بڑی منڈی تھی تو اس لیے اس میں وہ قصباتی فضا جو کہ میں چھوڑ کر آیا تھا نہیں تھی قصبہ یہ بھی تھا لیکن یہ ایسا قصبہ تھا جس میں کچھ شہر کی ایک کیفیت ذرا موجود تھی تو میرا سفر جو ہے اچھا میں ایک بات اور بتا دوں کہ میں ہوں تو قصباتی آدمی لیکن اسی ڈبائی کے قریب ایک وہ دیہات بھی تھا گاؤں تھا جس کا ہمارے کچھ جدی پشتی تعلق تھا دان پور کیونکہ ہمارے خاندان کی کوئی زمینیں وہاں تھیں اور ہمارے ایک دادا جان جو ہیں وہاں رہتے تھے اچھا۔ میرے والد کے ماموں صاحب اچھا ان دادا جان پہ مجھے یاد آ گیا کہ وہ اپنے وقت کے بڑے اس سارے علاقے کے بڑے عامل سمجھے جاتے تھے اچھا اور تو ہمارے والد کہا کرتے تھے کہ سب ہمارے ہر پشت میں ایک نہ ایک بزرگ کوئی صوفی قسم کی شخصیت ضرور ہوتی ہے تو اس نسل میں وہ میرے بچپن میں تو وہ میں نے اپنے ان دادا جان کو دیکھا جو کہ بڑے عامل تھے اور جتنے آس پاس کے قصبوں کے اور دیہات کے لوگ تھے جب کسی پہ جن آ جاتا تھا کوئی کوئی آصف زدہ کوئی ہو جاتا تھا کوئی اس قسم کا مسئلہ کوئی بہت بیمار پڑ جاتا تھا تو ان سے تعویذ لینے آتے تھے تو وہ مجھے وہ ان کا تصور بھی وہ ایک بزرگ کی شخصیت میرے تصور میں اب تک بسی ہوئی ہے اور ہم جب وہ اس دیہات میں جاتے تھے گاؤں میں تو اور اس گھر میں تو وہاں ایک بہت گھنا سا درخت تھا اور اس کے نیچے وہ بیٹھے رہتے تھے اپنی سفید ڈاڑی کے ساتھ تو وہ درخت اور وہ بزرگ میرے تصور میں کچھ مل ملا کر ایک شخصیت بنتے ہیں اچھا تو میرا سفر یوں سمجھیے کہ شعور کا سفر جس طریقے سے ہوا ہے کہ میں نے ایک دیہات سے بھی میرا رشتہ رہا لیکن اصل میں میں قصبے میں پیدا ہوا وہیں میں نے پھر ایک چھوٹے سے قصبے سے نکل کر ایک بڑے قصبے میں پہنچا جیسے ہاپور کہتے ہیں اور ہاپور میں میری تعلیم کا باقاعدہ تعلیم کا آغاز ہوا چونکہ یہاں میرے خاندان والوں کا بالخصوص میری جو بڑی ہمشیرہ تھیں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو اسکول میں داخل کرائیں گے ایسے آپ گھر پر جو آپ کو تعلیم دینی ہے وہ دیں لیکن اسکول میں پڑھے گا ہمارا بھائی تو ہم اسکول میں داخل ہوئے وہاں تو میں ذرا آٹھویں کلاس میں داخلہ ہوا یعنی سیدھا ہی میں آٹھویں کلاس میں داخل ہو گیا تھا اور وہاں سے جب ہائی اسکول میں کر چکا تو پھر اب یہاں سے پھر میں نے ایک زخم لگائی شہر کی طرف تو میں میرٹھ پہنچا اچھا تو میرٹھ میں چھ سات سال گزارے تعلیم کے اور پھر سن سینتالیس جب آیا تو ہم نے میرٹھ کو سلام کیا اس کے ساتھ ہندوستان کو سلام کر لیا اور لاہور آ گئے تو یہ جو امتیاز سے شہر تک کا سفر میرا اس طریقے سے ہے اور شاید اس میں جو میرے شعور کی تربیت ہوئی ہے تو اس میں مجھے تو حصہ یہی نظر آتا ہے کہ میرے قصبے کی جو ہے ساری بود و باش اور قصبے میں رہنے کا طریقہ اس کا مجھ پر واقعی اثر ہے اس سے پتہ نہیں یہ اچھا ہے یا اثر میرے ذائقے جو ہیں اور میرے ٹیسٹ جو ہیں وہ بھی کچھ تصواتی قسم کے ہیں مثلا میں آج تک یہ نہیں بھولتا کہ میں مکئی کی روٹی اور وہ جو ہم نے بچپن میں کھائی تھی اپنے اور مٹھا جیسے چھاچ بھی کہتے ہاں، تھے جی ہاں۔ اور گڑ اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ذائقے میری زبان پر اب تک یعنی جھرجھری سی لیتے ہیں اور مجھے اس قسم کی نہ تو اب مکئی کی روٹی کھانے کو ملتی ہے نہ سرسوں کا ساگ نہ گڑ وہ چیزیں مجھے یاد آ کے رہ جاتی ہیں تو میرا جو نوسلجیا ہے اس میں یہ ذائقے بھی شامل ہیں جنہیں میں گم کر بیٹھا ہوں اچھا تو صاحب کی بات تو آپ سے بعد میں کی جائے گی آپ یہ بتائیں کہ جو بستی اور میں چھوٹا قصبہ پھر بڑا قصبہ پھر شہر تو یہاں کچھ شخصیتیں کچھ بزرگ لوگ کچھ آپ کے استاد کچھ عزیز و قارب میں کچھ شخصیتیں ایسی ہوں گی کہ جنہوں نے آئندہ خوابوں کے ساتھ آپ کے مختلف تصورات اور مختلف چیزوں کے ساتھ گڈمٹ ہو کر ایک ایسی شکل اختیار کر لی ہوگی کہ جو آپ کے افسانوں میں کردار بن گئے ہوں گے تو ان لوگوں کے بارے میں ان شخصیتوں کے بارے میں کچھ آپ نے تاثرات اگر دیں تو اس سے آپ کی کہانی کے سمجھنے میں خیال سے شاید کوئی ہاں اس شخصیت ہیں اب دیکھیے نا اب میں اپنی نانی اماں کا بہت حوالہ دیا کرتا ہوں کہ صاحب میں نے تو کہانی لکھنی نانی اماں سے سیکھی ہیں تو ہماری ایک نانی اماں واقعی اس کی تھی یعنی میری والدہ کی وہ پھوپھی تھی یعنی باقاعدہ میں نے اپنی نانی اور دادی کو نانی کو تو بالکل نہیں دیکھا تھا اچھا۔ اور دادی جان کا بس مجھے ایک ہلکا سا شائبہ سا ہے کہ میں نے ابھی آنکھ کھولی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا اور دادا اور نانا تو شاید پیدائش کے کسی پہلے ہی مرحلے میں شاید گزر گئے تھے میں نے انہیں دیکھا ہی نہیں تو میری ایک نانی جان ضرور تھی جن سے میں نے کہانیاں سنی اور رات رات بھر کہانیاں سنی ہیں ان سے اچھا تو واقعی ان کی شخصیت کا اثر ہے مجھ پر اور میں جب یہ کہتا ہوں تو محض یہ فکشن نہیں ہے کہ میں نے نانی اما سے کہانی لکھنی سیکھی ہے اس میں صداقت بھی ہے اچھا تو اس کچھ ایسے دکاندار اسی زمانے میں ہم ہاں۔ جب محل میں جیسے نکلتے تھے کوئی بعض دکاندار ایسے بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے کہ مجھے بہت عجیب سے لگتے تھے اور بعض شخص ہاپوڑ میں آ کر بعض شخصیتیں ایسے کہ اور ہمارے عزیز و رشتے داروں میں تھیں کہ وہ مجھے بالکل افسانے کے کردار سے نظر آتے تھے جب ہم ان کا قصے سنتے تھے کہ انہوں نے کیا کیا مار کے مارے ہیں مثلاً ایک تو بتائیں ایک ہمارے خاندانی میں ایک بزرگ تھے جنہیں استاد کہا جاتا تھا اچھا تو اس وقت جب میں ہاپوڑ پہنچا ہوں تو وہ خاصے بوڑھے ہو چکے تھے لیکن میں نے ان کے قصے بہت سنے کہ صاحب ان کا تو ایک پورا گروہ تھا اور یہ جب حکم دیتے تھے گروہ کو تو یہ بڑی دور دور مار کرتا تھا ان کا گروہ اور اگر کوئی اور اس کے سردار تھے یہ اور بڑے بڑے یعنی اچھا اچھا غلہ جو ہے ان کے سامنے بس یعنی کانپتا تھا یہ اس قسم اور ان کی شخصیت نظر آتی تھی یہ ان کا لمبا قد اور چھریرا بدن اور گوری رنگت تو نظر آتے تھے کہ کسی زمانے میں یہ بہت جوان ہوں گے اور بہت تگڑے آدمی ہوں گے تو اس قسم کی شخصیتیں تھیں اور ان کے واقعات بہت سے تھے جو میں نے سنے تھے اور اب شاید میں ضروری بھی نہ سمجھوں کہ ان کے سارے واقعات سناؤں ان کے خاندان کے معاملات ہیں ممکن ہے کوئی <laughs> کسی بھنک پر جائے کسی کے کام میں میرے خاندان کے تو وہ کہیں گے یہ تم کیا خاندان کے اس کے اندر بتا رہے ہو <laughs> میرے استاد تھے کچھ وہیں اچھا۔ اسکول میں تو ایک دو استاد تو بہت ہی مجھے یعنی انسپائر کیا ایک استاد نے جو کہ ہمیں ہندی پڑھاتے تھے اور تاریخ پڑھاتے تھے اچھا وہ ان کی زبان جو ہے ان کا لہجہ ہندی کا نہایت شستہ ہوا کرتا تھا ویسے تو ہندی کے خلاف ہمارا اس زمانے میں بڑا تعصب تھا لیکن ان کی زبان مجھے بہت اچھی لگتی تھی اور وہ مجھے بہت یعنی مطلب اچھی کن لگتی تھی یعنی ان کا لہجہ ایسا لگتا تھا مجھے کہ وہی جیسے مولانا محمد حسین آزاد نے جو اس برج بھاشا کی خصوصیت بتائی ہے کہ اس کی شیرینی اچھا۔ تو وہ شیرینی مجھے ان کے لہجے میں نظر آتی تھی اچھا۔ تو وہ تقریر بڑی اچھی کرتے تھے اور انہوں نے مجھے بھی ڈبیٹر بنانے کی کوشش کی تو میں نے کچھ اس زمانے میں ڈبیٹ پہ بھی حصہ لیا ان کی وجہ سے کچھ کھیل بھی کھیلے ہاکی کے بہت اچھے پلیئر تھے تاریخ بہت اس کے ساتھ پڑھاتے تھے تو اس قسم کے وہ استاد مجھے اب تک میرے تصور میں ہیں جب میں آیا ہوں یہاں میرٹھ کالج میں تو ہمیں دو استاد بہت اچھے لگے تھے اچھا اچھا ایک استاد تو کرار حسین ہیں جنہیں میں نے پہلے بھی دیکھا تھا کیونکہ ہمارا خاندانی ان سے رشتہ تھا تو میں انہیں بچپن سے دیکھتا چلا آ رہا تھا اس وقت بھی وہ مجھے بہت عجیب و غریب شخصیت نظر آتے تھے اور ان کی جو ہے ایک کلاندرانہ جو انداز تھا اور جو ان کی ایک بے نیازی تھی دنیا سے اس کے قصے ہم نے سنے تھے اور کچھ دیکھے بھی تھے پھر ہم ہمیں ہم انہیں ان کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا تو وہاں دیکھا تو اور بھی ان سے رشتہ قائم ہوتا چلا گیا اور بس ایک وقت ایسا آیا کہ ہم انہیں اپنا ایک روحانی گرو سمجھنے لگے اچھا ایک دوسرے استاد تھے جو ہمیں انگریزی پڑھاتے تھے اچھا، مکھرجی ان کا انداز بھی ہمیں بہت اچھا لگا ہاں۔ ان سے میرا کوئی ذاتی کبھی رشتہ قائم نہیں ہو سکا شاید وہ مجھے الگ سے پہچانتے بھی نہ ہوں لیکن ان کی شخصیت اور ان کا پڑھانے کا انداز وہ مجھے بہت انسپائر کرتا تھا ان میں ایک عجیب دیوانگی تھی اس کے پڑھانے میں اور یہ کہ وہ اپنے کورس میں محدود نہیں رہتے تھے بلکہ جب شروع ہو گئے تو شروع ہو گئے اور مختلف بات تم نے بھی شاید ہاں وہ بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے اور وہ جس محویت کے عالم میں وہ پڑھاتے تھے پڑھاتے تھے وہ تو ویسے استاد تو ہمیں ہاں، آج تو انگریزی کا استاد اگر ہم نے دیکھا ہمیں ایک ہی میسر آیا ایک بڑا استاد وہ مکھرجی تھے ہاں۔ تو یہ استاد ہم نے دیکھے اب اور کوئی شخصیت اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی ورنہ جی- جیلانی صاحب تھے ہاں صاحب جیلانی صاحب بھی خوب ہاں۔ استاد تھے ہمارے اچھا وہ وہ زمانہ تھا جب کہ علامہ اقبال اب تو دوسری حیثیت ہے ہمارے تصور میں علامہ جی۔ اقبال کی لیکن اس وقت اقبال کے گرد بہت رومانس تھا میرے لیے مجھے اقبال کی شخصیت جو ہے نیا نیا یعنی شاعری پڑھنا شروع کیا تھا تو علامہ اقبال نے بہت انسپائر کرنا شروع کیا اس میں جیلانی صاحب کا بھی کمال ہے اس میں ہمارے فارسی کے وہ استاد تھے تو وہ فارسی پڑھاتے پڑھاتے یکا یک علامہ اقبال کا ذکر شروع کر دیتے تھے اور بتاتے تھے کہ ان سے اقبال سے ہمارا ان کا ذاتی تعلق تھا کسی قسم کا اور پھر وہ علامہ اقبال کا جس طریقے سے تذکرہ کرتے تھے اور ان کا نقشہ کھینچتے تھے تو وہ ان کے واسطے سے بھی علامہ اقبال میرے اندر کچھ بہت راسک ہو گئے تھے اس زمانے اچھا۔ میں اور اب ایک یہاں نمائش ہوئی تھی کہ علامہ اقبال کے نام جو خطوط تھے تو میں نے اس نمائش میں دیکھا کہ دو خطوط جو تھے ہاں۔ اس میں نیچے جیرانی لکھا ہوا تھا اچھا، اچھا۔ تو میں نے ایک محقق جو ہے ہمارے شہر کے ہاں۔ ڈاکٹر وحید قریشی ان سے پوچھا کہ آپ ان جیرانی صاحب کو جانتے ہیں یہ کون ہاں۔ تھے کہا کہ پتہ نہیں کون تھے ہم نے کہا کہ یہ تو ہمارے استاد ہیں اصل میں تو مجھے لگا کہ ان سے خط و کتابت بھی رہی تھی علامہ تو وہ وہی ہوں گے جیلانی صاحب ہاں، میرا خیال ہے کہ وہ ہاں۔ دو خط جو تھے وہ جی- ہاں۔ ہمارے جیلانی صاحب کے تھے اللہ اقبال کے نام اچھا،, اچھا۔, اچھا اور میرٹھ میں اور بھی لوگ تھے مثلا عسکری صاحب بھی تو زمانے میں میرٹھ میں آ گئے عسکری صاحب جو ہے دیکھیے عسکری صاحب سے ہمارا جو تعلق ہے عجیب طریقے سے قائم ہوا اس وقت یہ میں ایم اے کا آخری سال ہوگا میرے خیال میں یا شاید ایم اے میں کر چکا تھا اور ابھی تو اتنے میں آپ نے ایم اے ایم اے کسن میں کیا میرا خیال یہ ہے کہ میں نے سن چھیالیس میں چھیالیس میں کیا ٹھیک ہے ہاں یعنی سن چھیالیس ہی میں میرے خیال تھے ہاں۔ لیکن ہمارے استاد وہ نہیں بنے تھے ہماری مربھی تو عجب طریقے سے ہوئی تھی ان سے کہ ہم ایک کوئی مشاعرہ ہوا تھا وہاں میرٹھ میں ایک بڑا مشاعرہ اس میں فراق صاحب آئے ہوئے تھے جی ہاں۔ تو ہمارے فراق صاحب کے اس وقت ہم فین بنے ہوئے تھے جی ہاں۔ ان کے کچھ باتیں پڑی تھیں ساقی میں اور کچھ غدل ودل ایک آدھ دیکھی تھی تو ہم ان کی شخصیت کا بڑا اثر تھا تو میری خواہش یہ ہوئی کہ فراق صاحب کو کسی طریقے سے اپنے کالج میں لایا جائے میں اس زمانے میں میگزین سے میرا تعلق تھا میرٹ کالج میگزین سے یا شاید تھا تو ہم نے اپنے جو سوسائٹی کے وہ جو سیکٹری تھے انہیں یہاں پتہ کیا اور کچھ کو ملایا اور فراق صاحب کو لے کر اپنے کالج میں لے آئے تو میں یاد ہو شاید وہ فنکشن ہاں، مسلم ہاسٹل میں وہ فنکشن ہاں، ہوا تھا تو پر فراق صاحب کی تقریر تھی انہوں نے تقریر کرتے کرتے افسانے کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ جو محمد حسن عسکری بیٹھے ہیں تو اس وقت ہم چونکے کیونکہ اس سے پہلے ہم ایک تھوڑی سی الجھن ہو رہی تھی کہ یہ صاحب جو ہیں جو فراق صاحب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور ڈھیلی ڈھالی شیروانی پہنے ہوئے ہیں اور بولتے بولتے نہیں ہیں یہ پتہ نہیں کون صاحب ہیں اس وقت پتہ چلا کہ یہ محمد حسن عسکری ہیں تو ہمیں پہلے تو شوق ہوا کہ اچھا محمد حسن عسکری جن کی ہم جھلکیاں ساخلیوں میں پڑھتے ہیں وہ تو بڑے تیز ترار نظر آتے تھے اور یہ عجیب ڈھیلے ڈھالی ڈالی شخصیت ہے پتہ چلا کہ یہی عسکری صاحب ہیں تو عسکری صاحب کا اس زمانے کا وہ میرٹھ میں پتہ چلا کہ ان کا گھر ہی میرٹھ میں ہے تو آنا جانا ان کا شروع ہو گیا تھا پھر میرٹھ کالج میں بھی رہے کچھ دنوں <coughs> وہ کچھ مہینے انہوں نے گزارے تو ہمارا تعلق اس زمانے سے پیدا ہوا اور پھر اتنا تعلق گہرا ہو گیا کہ میں تو بس یہ سمجھنے لگا کہ اپنے کرار صاحب کے بعد دوسرے گرو ہمارے عسکری صاحب ہیں اچھا صاحب یہ آپ نے لکھنا کب سے شروع کیا تھا دیکھیے لکھنا میں نے کالج کے زمانے میں شروع تو کیا تھا لیکن آسانہ نہیں لکھا تھا کچھ اس وقت تو مجھے یہ خبر میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ مجھے افسانہ لکھنا ہے اور میں فکشن زیادہ پڑھتا بھی نہیں تھا میں شاعری زیادہ پڑھتا تھا اس زمانے میں جو طالب علمی کا زمانہ ہے میرا اور یا تنقید تو میرا جو شوق تھا کہ میں تنقیدی مضمون لکھوں ایک تو یہ شوق تھا میرا یا پھر جب یہ نئی نظم آئی تو مجھے نظم لکھنے کا بھی شوق پیدا ہوا لیکن وہ سن سینتالیس تھی نہیں شاید میرٹھ میں بیٹھے بیٹھے اور جب یہ فسادات شروع ہو گئے ہیں اور سارا گڑبڑ شروع ہوئی تھی تو میں نے ایک کہانی لکھی تھی اور وہ تھی قیوما کی دکان اچھا یہ پہلی کہانی ہے یہ میری پہلی کہانی تھی اچھا اسی زمانے میں ایک اور کہانی جو گلی کوچے کی آخری کہانی ہے استاد وہ بھی میں نے وہیں بیٹھ کر لکھی اچھا یہ سینتالیس کی دونوں یہ سن سینتالیس کی دونوں کہانیاں ہیں لیکن یہ بہت ان کی خام شکل تھی میں نے جب میں لاہور آیا تو میں نے ان دو کہانیوں کو پھر سے یعنی دیکھا بھالا اور ری رائٹ کیا اور اس کی ایک کچھ شکل نکلی تب میں نے انہیں شاد کے لیے دیا تو قیومہ کی دکان میری پہلی کہانی یہ ساقی میں چھپی تھی جو نہیں یہ ادب لطیف میں چھپی تھی ادب لطیف میں ہاں۔ استاد استاد بھی ادب لطیف میں چھپی اچھا ساقی تو یعنی ایک سال کے بعد یعنی بند ہو گیا تھا ساقی جی ہاں، میں میری جو پہلی تحریر چھپی ہے وہ ایک مضمون تھا اسی زمانے میں جب میں ابھی وہیں میرٹھ میں تھا اور ساقی نکل رہا تھا تو ہم نے وہ تو دلی کے ساقی میں تھا دلی کے ساقی میں شاعری اور تجربہ غالباً مجھے یاد پڑتا ہے ہاں کچھ ایسا مضمون تھا ہاں ہاں ہاں تو مگر افسانہ جو مضمون میں نے اسی زمانے میں میرٹھ میں پڑھا تھا ہاں۔ اور بہت ہم نے روب کھایا تھا کہ دیکھو انتظار تھا <laughs> کہ مضمون جو ہے وہ ساقی میں چھپا ہے تو میرے خیال سے وہ پہلی چیز ہے آپ کی ہاں، تحریر ہے ہاں۔ کہ جو جو چھپی اس سے پہلے کوئی چیز آپ کی کسی رسالے میں شاید نہیں چھپی تھی ہاں شاید پہلی تحریر ہے وہ پہلی تحریر تھی ویسے اسی زمانے میں ایک رپورٹاج بھی میں نے لکھنے کی کوشش کی تھی کچھ فسادات پر رپورٹاج کی شکل تھی کوئی تو اچھا۔ وہ نظام ویکلی اپنے بمبئی سے نکلا کرتا تھا ویسے اچھا۔ بھیجا وہ چھپ گیا تھا اچھا۔ پھر ایک تنقیدی مضمون بھی تو سن سینتالیس میں جو میرا زیادہ دور جو تھا تنقیدی مضمون لکھنے پر تھا اچھا،, اچھا اچھا ویسے سن سینتالیس کے آغازی کے ساتھ میرے لکھنے کی کاروائی یعنی شروع ہو گئی یعنی میں ایک دو تحریریں چھپ گئی تھیں تنقیدی مضمون کی شکل میں لیکن افسانہ میرا سن سینتالیس کے بعد سن اڑتالیس میں شائع ہونا شروع ہوا اور لاہور میں آ کر یعنی افسانہ نگار کی حیثیت سے میری عمر اتنی ہی ہے جتنی پاکستان کی عمر ہے اچھا،, اچھا اچھا اچھا اچھا اور میرٹھ کے زمانے کے کوئی کچھ آپ کی دلچسپیاں کچھ واقعات میرٹھ کے زمانے کی دلچسپیاں یہ ہیں کہ شروع کے سال جو ہیں وہ تو میرا بڑے تنہائی کے سال ہے یعنی فورتھ ایئر تک میرے میرا زمانہ جو ہے بہت تنہائی کا زمانہ گزرا ہے کیونکہ کالج میں میرا میل جول جو رہا ہے یعنی اختلاط یعنی کے ساتھ بہت کم رہا ہے یعنی پہلے سال فرسٹ یعنی ایئر میں آپ نے داخلہ میرٹھ کالج میں لیا تھا جی ہاں، میرٹھ کالج میں لیا تھا تو چار سال جو میرے بس الگ تھلگ رہتا تھا میں صرف یہ کہ میرا ایک پرانا دوست تھا اسکول کا ریوتی سرائن شرما ہاں ہاں ہاں تو وہ کچھ اس سے ہی وہ وہ بھی میرٹھ کالج میں پہنچ گیا تھا تو اس کے ساتھ میرا کچھ تھا تھوڑا سا مکالمہ باقی کسی کے ساتھ کوئی خاص نہیں تھا لیکن یہ جو ففتھ ایئر سکس ایئر میں میرٹھ کالج سے باہر یعنی ایک تھوڑا سا ایک کراؤڈ نظر آیا کچھ لکھنے پڑھنے والوں کا جو کچھ ہم عمر تھے کوئی کم عمر تھا مطلب اس میں نام تو بتائیں اس میں مثلا سلیم احمد ایک دم فوراً ذہن میں آتا ہے اور جمیل جالبی اس وقت جالبی وہ نہیں تھے وہ جمیل احمد تھے اس وقت اور اس وقت اور اس قسم کے اور تھے یعنی یہ تو چونکہ وہ آپ کو یاد ہوگا وہ کیسر زیدی صاحب وغیرہ وہ تو سینئر کیسر زیدی جو تھے ہم تو بہت سینئر تھے اور وہ ان سے ہمارا تعلق اس طریقے کا قائم ہوا کہ جیسے یہ بھی ہمارے کوئی بہت سینئر ہیں اور شاعر نظر آتے تھے جی۔ ہمیں اور ہم ان کے سامنے بہت ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے تو ان سے بھی ہمارا بڑا رشتہ قائم ہو گیا تھا اور انہوں نے ہمیں بہت یعنی پیٹرنائز کیا اور بہت تھپکی دی ہماری وہ جو ہم اس زمانے میں لکھ پڑھ رہے تھے تو یہ لوگ تھے اور بھی کچھ لوگ تھے جو کہ غائب ہو گئے بھائی جو کراؤڈ تھا اس میں سے دو نکلے ہیں ایک ایک جمیل جالی بھی نکلے اور ایک سلیم احمد نکلے اور اور تو مجھے کوئی نام یاد نہیں آ رہا کہ جو اس میں سے ذرا ابھرا ہو ویسے اس میں ذرا آپ کو یاد ہوگا ایک شاعر تھے ایک دو ایک ایک تو درویش میرٹھی تھے ایک درویش میرٹھی تھے اور ایک وہ ویسے تو وہاں پر وہ نقشب جارچوی بھی تھے اور اچھا، یہ تو پرانے لوگ پرانے لوگ پہلے تھے جی، ہاں۔ وہ میں تو ان لوگوں کا ذکر رہا ہوں جن سے خاص رشتہ قائم ہوا جو کہ ہمارے قریب قریب ہمارے حفیظ میرٹھی کسی کا فیض عام کالج سے تعلق تھا کسی کا میرٹھ کالج ہے اور کوئی طالب علمی کی منزل سے نکل چکا تھا ہاں۔ ایک حفیظ خان تم نے یاد دلایا وہ ہاں۔ تھے ان کا ترنم بھی بہت اچھا تھا ہاں۔ غزل بھی بہت اچھی کہتے تھے ایک تھے حقی حقی ح وہ بھی تھے اس قسم کے یہ تھے جن کی محفلیں وغیرہ ہوتی تھی جب میں نے ان محفلوں میں آنا جانا شروع کیا تب میری کچھ دوستیاں قائم ہوئی ایک بات تو یہ تھی نا کہ وہ ماحول کی جو میرٹ میں آپ کو ملا جس جو ہمیں ملا اس میں ایک بڑی یعنی ادب سے لگاؤ اور ادب سے دلچسپی شعر و شاعری کا ذوق وہ ایک عام تھا اس ماحول کا یا اس معاشرے کا اس کا مزاج تھا نا ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں اس مزاج کا بڑا اثر پڑا ہے اس اس جب میں یعنی وہ جو یہ ایک ٹولیاں تھیں جو اس قسم کی کارروائی کر رہی تھیں ادبی اور ان میں سے کوئی پرانی غزل کہہ رہا تھا اور کسی کا یہاں شوق تھا کہ کوئی نیا قسم کا تجربہ کرے مثلا سلیم احمد اس زمانے میں علامہ اقبال کے انداز میں قطعات کہنے لگے تھے جی، ہاں۔ پھر انہوں نے فراق کے انداز میں غزل کہنی شروع کی تو اس قسم کے لوگوں سے جب رابطہ قائم ہوا تو احساس ہوا پھر مجھے احساس ہوا کہ بھائی میرٹھ میں میں نے اپنی جڑیں پیدا کر لی ہیں اور اس وقت پھر میرٹھ سے نکلنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا ایسی فضا بن گئی تھی ارد گرد کہ میں سمجھتا تھا کہ اب میں اس مٹی کا حصہ بن رہا ہوں کہ اتنے میں ایک دوسرا عمل شروع ہو گیا اور پھر ہم ہجرت ہم نے کی وہاں اب یہ ہجرت کی بات آپ یقین تھا ایک بات یہ بتائیے ہجرت تو بہت سے لوگوں نے کی لکھنے والوں نے بھی ہجرت کی بے شمار لوگوں نے لیکن ہجرت جو ہے وہ آپ کے مثلا فکر کا آپ کی تحریر کا آپ کی سوچ کا بلکہ آپ کی تخلیقی شخصیت کا ایک ایسا جز بن گیا کہ آپ کی یعنی ہر تحریر میں وہ کسی نہ کسی شکل میں وہ نظر آتا ہے تو اس تجربے کے بارے میں آپ بتائیں کہ ہجرت کا تجربہ جو ہے وہ آپ کے باطن میں اس نے اس نے کیا عمل کیا کہ وہ آپ کا لیے مستقل موضوع بن گیا بس اس پہ تو مجھے میر کا شعر یاد آ رہا ہے کیا رنج دلی میر جوانی میں کھینچا تھا زردی نہیں جاتی تیرے رخسار سے اب تک اب آدمی کے لیے یہ طے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ جوانی میں یا لڑک پن میں جو واردات اس کے ساتھ گزر گئی ہے تو جو تجربہ اس کے ساتھ ہوا ہے کوئی بھی تجربہ جو ہے وہ اس کے اس طریقے کا بن جاتا ہے کہ پھر وہ شاید اس سے وہ اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے یا اس کی ساری سمت کو بدل دیتا ہے سوچنے کی محسوس کرنے کی تو شاید ہمارے ہمارا رنج دلی یہی تھا کہ ہمیں ایک مٹی ایک ایک زمین کو چھوڑنا پڑا اور وہ اس طریقے سے وہ بنا کہ اب وہ جو ہے اب میرے لیے بہت وضاحت کرنی مشکل ہے کیونکہ اگر میں اس کی وضاحت کر سکوں اپنے اس تجربے کی تو شاید پھر مجھے افسانہ لکھنے کی ضرورت نہ رہے نہیں اس میں اس میں یہی ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا اس یہ سارا عمل جو میرے ساتھ گزرا ہے اس تجربے کے حوالے سے کہ اس کی گرفت ذہن پہ کس قسم کی ہے کس نوعیت کی ہے تو اسے سمجھنے ہی کے لیے تو میں آسانہ لکھتا ہوں اچھا اچھا, اچھا، اس چیز پر مثلاً جو آپ کے ایک دوست تھے اور مشہور شاہد ناصر کاظمی ناصر کاظمی کے مثلاً جو سوچ تھی جس سے انداز سے وہ باتیں کرتے تھے ہاں, ہاں۔ تو ان کے یہاں بھی ہجرت کا ایک تجربہ ہے جس کو ہاں۔ وہ شاعری میں وہ اپنے مختلف طریقے سے بات ہے تو آپ کے خیال میں آپ کے اندر اور ناصر کاظمی کے اندر یہ ہجرت کا جو ایک تجربہ تھا یہ بیک وقت نہیں ابھرا ہاں یعنی اسی سے یعنی ناصر کاظمی سے میرا تعلق تھوڑا سا یعنی وہ اس کی غزل جو تھی وہ اپنے طور پر ہجرت کا تجربہ آ رہا تھا میرے افسانے میں اپنے طور پر پھر ہم شاید اسی تجربے کے حوالے سے ایک دوسرے کے قریب آئے تو اسے کیا کیا نتیجہ آپ بتا رہے تھے کیا تھا یہ کہ یہ تجربہ جو ہے محض میرا انفرادی مسئلہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک عہد کا تجربہ تھا جو اپنا کام کر رہا تھا اور کچھ یعنی ادب میں جو بعض لکھنے والوں کو اس نے مخصوص طور پر اپنے اظہار کے لیے شاید چن لیا لیکن ایک بات میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جس زمانے میں آپ فسادات کے بارے میں افسانے لکھ رہے تھے مثلا ایک بن لکھی رزمیاں اور اس قسم کے دوسرے آپ کچھ افسانے لکھے اسی زمانے میں ناصر کاظمی جو ہے وہ کے لیے فسادات جو تھا وہ ان کے لیے ایک تخلیقی مسئلہ بنا ہوا تھا جی۔ ہے نا اس کے بعد جب یہ دور ختم ہوا تقریباً کوئی پچاس کے لگ بھگ یہ فسادات کا سلسلہ جو ہے ادب میں کچھ کم پڑ گیا تھا پھر ہفتے ہفتے ختم ہو گیا تو اس کے بعد دوسرا سلسلہ جو ہے وہ وہ یہ شروع ہوا ہجرت کا مسئلہ شروع ہوا یعنی سن پچاس تک ہجرت کوئی مسئلہ نہیں تھا جی۔ ہجرت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا عدم میں صرف فسادات تھے جی۔ اس کے بعد ہجرت جو ہے وہ مسئلہ بنا ہے سن انیس سو پچاس کے بعد اور یہ چیز بیک وقت آپ کے یہاں بھی شروع ہوئی اور ناصر کا آدمی کے یہاں اپنے دوسرے انداز سے شروع ہوئی تو میں اصل میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ کہیں یہ کوئی شعوری عمل تو نہیں تھا نہیں اب میں آپ سے ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ دیکھیے فسادات پر جو افسانے لکھے جا رہے تھے اس زمانے میں فسادات تو عام موضوع تھا اس پر غزلیں بھی لکھی جا رہی تھیں نظمیں بھی اور افسانے بھی اس عہد کے جو افسانہ نگار تھے جو پہلے سے اپنا مقام رکھتے تھے کلی چندر سادت سر منٹو یہ تو ان کا موضوع جو تھا فسادات تھے لیکن آپ ناسک آدمی کو بھی دیکھیں تو فسادات ناسک آدمی کا موضوع نہیں ہے اور میرے افسانوں کو دیکھیں تو اس میں بھی فسادات کا ذکر اس طریقے سے نہیں آتا مثلا جیسے کہیں چندر کے یا اس زبان وہ تو اصل میں وہ تو مزاج ہی الگ ہے ہاں تو وہ یعنی واقعے کے طور پر نہیں آتے فسادات کے واقعات جو ہیں اس میں بیان نہیں ہوتے لیکن وہاں فسادات کا اہمیت ہے ان کے مرکزی موضوع ہیں ان افسانہ نگاروں کے یہاں تو یہ جس طریقے سے ہم نے نہیں یعنی- وہ تو مثلا آپ کے ان کے ترقی پسندوں کو جو اپروچ تھا ریئلزم کا کہ صاحب جو کچھ وہ دیکھا جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے اس کو وہ بیان کر دیتے تھے تو اسی لیے کرشن چندر کے افسانے یا زمانے میں دوسرے لوگوں نے جو کہانیاں لکھی ہیں تو ان میں وہ ایک قسم کی وہ رپورٹنگ تو ہے یعنی ہاں، ایک یہ ہے کہ ان کا موضوع یہ ہے کہ دیکھیے یہ کیسا یعنی خوریدی ہو رہی ہے جی۔ اس کے طریقے سے ایک غیر انسانی غیر انسانی فیل ہو رہا ہے اور آدمی آدمی کا خون بہا رہا ہے اچھا میرا افسانہ جو ہے جب میں اس دیکھتا ہوں غریب خوشی کا افسانے تو اس میں سارا دکھ جو یہ ہے کہ بھائی بستیاں خالی ہو رہی ہیں ایک تہذیب جو ہے اجڑ رہی ہے اس قسم کا یعنی یہ زیادہ ملے گا تو وہاں امفیس کسی دوسری بات پر ہے یہاں کسی دوسری بات پر ہے اچھا، تو یہی جو ہے نا رفتہ رفتہ جب چند سال گزر جاتے ہیں ہمیں یہ لکھتے ہوئے عمل کرتے ہوئے تو ایک پھر سوچنے کا بھی تو سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں تو ناسک آدمی نے اپنے طور پر یہ سوچا کہ میں کیا کر رہا ہوں میں نے اپنے طور پر سوچا <clears throat> آپس میں تبادلہ خیال ہوا اور جو ذرا لکھنے والے تھے آس پاس ان سے پھر یعنی اس گفتگو سے اس سے شاید ہم نے یہ جو فارمولیشن کی تھوڑی سی وہ اس میں ہجرت کی بات وہ مجھے یاد ہے کہ وہ آپ لوگوں کی ایک ٹیبل ٹاک جو تھی وہ شائع ہوئی تھی سویرا میں ہجرت کی خوشبو پہلی ٹیبل ٹاک جو میری میری اور ناسک آدمی کی شائع ہوئی ہے وہ ہے ماہ نو میں اس کا عنوان تھا غالب پر تھی وہ پہلی ٹیبل ٹاک نہیں یہ جو ہجرت کی خوشبو کے نام سے سویرا میں آئی ہاں، تھی ہاں۔ یہ نہیں یہ خوشبو کی ہجرت خوشبو کی ہجرت اچھا۔ اس میں چار آدمی شامل تھے میں ناصر آدمی حنیف رام شیخ صلاح الدین حنیف رام چار آدمی تھے چار آدمی تھے اور پھر انہوں نے ہجرت کے مسئلے پر یعنی یہ تو پھر عقل کی باتیں ہوئی نا اور سمجھنے کی کوشش کہ ہجرت کیا چیز کیا ہے یعنی میرے لیے اور ناصر کاظمی کے لیے مسئلہ یہ تھا اس ڈائلوگ میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں تو اس سمجھنے کی کوشش میں پھر ان میں سے کچھ باتیں نکلی اور پھر یہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ ہجرت جو ہے یہ اس عہد کا ایک ایسا تجربہ ہے ایک بڑا تجربہ ہے جس نے ہمارے ادب کی سمت کو اور اس کی سینسبلٹی میں ایک تبدیلی لے آیا ہے ہاں تو ہجرت جو ہے وہ آپ کے یہاں ایک تہذیب کا حوالہ تھا جی شروع سے ہی اچھا یہ بتائیے کہ ایک کہانی تھی مجھے اس کا نام اس وقت صاحب یاد نہیں آ رہا کہ دلی کی سبزی منڈی کے فسادات کے سلسلے میں آپ نے وہ لکھی تھی ہاں، وہ توپ وغیرہ بناتا ہاں۔ تھا وہ اس کا عنوان تھا اس کے مرنے سے مر گئی دلی ہاں اس کے مرنے سے مر گئی دلی لیکن وہ بعد میں مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ تو بہت ہی جذباتی قسم کی تحریر ہے اور افسانے کے طور پر یہ کچھ زیادہ اس میں مجھے اس میں مانویت نظر نہیں آئی ہاں، تو پھر میں نے اسے اپنے مجموعے میں شامل نہیں کیا ہاں میں بتاؤں اس کہانی کو میں نے آپ کو اس لیے یاد دلایا کہ یہ کہانی اسی قسم کی تھی جس قسم کی کہانیاں جو ہیں اس زمانے میں فسادات کے تعلق سے لکھی جا رہی تھی یعنی یہ وہ تھا اس مزاج اس کہانی کا لیکن جب آپ بن لکھی رزمیاں جو غالباً انچاس میں ساقی کے ہاں، ہاں، کسی سال نامے میں چھپی تھی تو اس کا مزاج جو ہے وہ وہ تہذیب کا حوالہ ہے ہاں۔ تو آپ کا یعنی یہاں جو افسانہ ہے نا کی دکان اس کا بھی حوالہ دیکھیے کم و بیش یہی ہے نا ہاں اس میں مطلب یہ میں نے استاد جو افسانہ جس کا میں نے ابھی بھی کیا اس میں بھی حوالہ اسی قسم کا ہے وہ جو افسانہ بن وہ جو لکھا گیا تھا اس کے مرنے سے مر گئی دلی تو وہ مجھے یوں احساس ہوا کہ یہ بہت ایک ایسی جذباتی تحریر ہے کہ جو میرے دوسرے افسانے جو میں لکھ رہا ہوں ان سے ذرا الگ سی ہے اور کچھ مجھے میں مطمئن نہیں ہوا اس سے ہاں وہ تو ظاہر ہے اس کا مزاج ہی مختلف ہاں۔ تھا ذرا تھا تو آپ کے یہاں اصل میں جو ہجرت ہے وہ تہذیب کے حوالے سے آتی ہے جی اور دوسروں کے یہاں جو ہجرت ہے وہ کچھ اور اس کا سلسلہ ہے ہاں۔ تو اس میں فرق جو ہے یہ بنیادی جو ہے وہ اسی لیے آپ کا ہجرت جو ہے وہ زیادہ متاثر کرتی ہے زیادہ جو ہے وہ اپیل کرتی ہے بمقابلے دوسرے لوگوں کے ہاں۔ اور یہ کام جو ہے یہ افسانے میں ہو سکتا تھا شاعری میں اس نوعیت سے نہیں ہو سکتا تھا جی ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے اچھا ایک چیز ایک اور بتائیں تو کافی وقت ہو گیا وہ یہ کہ آپ پر ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ جی، آپ کو نوسٹلجیا کا آپ الزام لگاتے ہیں ابل تو نوسٹلجیا جو ہے وہ کوئی ایسی بری چیز تو ہے نہیں کوئی گالی والی تو ہے نہیں نا مطلب یہ ایسا ہے کہ جیسے یاد وطن کی ہڑک سی جیسی ہوتی ہے تو آپ اس کے سلسلے میں بتائیں کہ نوسلیا کا الزام جو آپ پہ یعنی یہ الزام تو میں اسے نہیں سمجھتا لیکن لوگ جو ہیں کچھ اس طرح سے اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی بہت ہی بری بات ہو بات یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں تو ادب خود ایک الزام ہے نا ہاں، یہ بات ٹھیک ہے شعر کہتے ہیں یا افسانہ لکھتے ہیں تو خود اس وقت ہم ملزم بن جاتے ہیں ہم ایک ایسے زمانے میں زندہ ہیں کہ یہ تخلیقی عمل جو ہے یہ آپ کو ملزم بنا دیتا ہے جی۔ تو اور جو میرا سارا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی افسانے کو ایک تخلیقی تجربہ ہونا چاہیے وہ پرپگنڈا بعد میں ہو اور جو کوئی معاشرتی مقصد اگر اس سے پورا ہوتا ہے تو وہ ہوتا رہے لیکن مجھے یعنی مقصدی افسانہ یا پرپگنڈا یا افسانہ نہیں لکھنا ہے مجھے تو اپنے تخلیقی تجربے سے کام ہے جب میں یہ بات کہتا ہوں تو یہ بات کہہ کر بھی میں ملزم بن جاتا ہوں تو میں تو یعنی جس قسم کا افسانہ لکھ رہا ہوں وہ افسانہ اس قسم کا ہے کہ اس نے مجھے آپ کی جو لکھنے والوں کی برادری ہے اور بالخصوص اس تحریک کے حوالے سے جو سوچتے ہیں ادب کا تصور کرتے ہیں ترقی پتہ تحریک کے حوالے سے تو ان کی نظروں میں تو مجھے ملزم بننا ہی بننا ہے تو یہ اسی قسم کا ایک الزام یہ بھی ہے کہ بھائی آپ مادی کو اتنا کیوں یاد کرتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے یعنی میرے زمانے سے پہلے کا جو زمانہ گزرا ہے تھرٹیز اور فورٹیز کا تو اس میں تو مادی ایک گالی سمجھا جاتا تھا اور تصور یہ تھا کہ بھائی جو کچھ ہے انسانی زندگی میں وہ تو حاضر ہوتا ہے مادی تو یعنی اس کے تو کوئی بانی نہیں ہوتے تو اب اور یہ کہ جو حقیقت نظر آتی ہے وہی اصل حقیقت ہے اس سے ارے ارے اور ارے پرے کوئی یعنی چیز نہیں ہے تو جب میں اس تصور کے تحت افسانہ لکھتا ہوں کہ محض حاضر نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ایک ماضی بھی لگا ہوا ہے اس سے میں اس لمحے میں زندہ ہوں مگر اس لمحے سے پہلے صدیاں گزر چکی ہیں اور یہ کہ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے محض وہ کچھ نہیں ہے بلکہ بہت کچھ وہ بھی ہے اس کے ارد گرد جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا جب میں اس تصور کے تحت کہانی لکھتا ہوں تو لوگوں کو جو ایک وہ ادب کا وہ قاری یا وہ لکھنے والا جو کہ اس پچھلے تصور ادب میں یقین رکھتا ہے اس کی نظر میں مجرم بن جاتا ہوں وہ جی، کہتے ہیں جی۔ کہ یہ کیا تصور ہے ادب کا رجندر صاحب ایک بات ہو بتائیں کہ آپ نے فسادات کے سلسلے میں کہانیاں لکھی پھر ہجرت کے سلسلے میں کہانیاں لکھی اور وہ کہانی ایسی تھی کہ جو پڑھنے والے کو براہ راست پہنچتی تھی جیسے کہانیوں کا جو تصور ہے اس کے مطابق وہ پوری کہانیاں پھر یہ آپ علامتی کہانیوں کی طرف کیسے آئے یعنی کس چیز نے آپ کو اس اس تجربے کی طرف آپ کو مائل کیا اس لیے کہ اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ مثلا ٹھیک ہے میں آپ کی کہانیاں پڑھتا ہوں اور وہ جو علامتیں ہیں وہ آپ کی تک پہنچ جاتی ہیں لیکن عام پڑھنے والے تک کہ جو آپ کی کہانی کا پڑھنے والا رہا ہے اور جو کافی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے وہ یہ علامتیں جو ہیں یہ یہ ابلاغ جو ہے اس کو اس کو روک دیتی ہیں اول تو آپ نے پہلے یہ بتائیں کہ آپ یہ علامتی کہانیوں کے تجربے کی طرف کیسے آئے یعنی کن کیا اچھا، ماحول میرے لیے یہ طے کرنا بہت مشکل ہے کہ میرے یہاں یعنی حقیقت نگاری کا افسانہ لکھتے لکھتے میں علامتی کہانی کب میں نے لکھنی شروع کی اور کس طریقے سے یعنی میں اپنے جو افسانے ہیں میرے ان کے متعلق میں میں بتا سکتا ہوں کہ میں نے وہ افسانہ اس زمانے میں لکھا تھا لیکن یہ طے کرنا میرے لیے بہت دشوار ہے کہ میں حقیقت نگاری سے علامتی اسلوب کی طرح طرف کیسے موڑا یعنی کون سے عوامل تھے کیونکہ شعوری طور پر میں نے یہ کام نہیں کیا تھا میں نے یہ طے نہیں کیا تھا کہ صاحب یہ حقیقت نگاری کا افسانہ میں لکھ رہا ہوں اور میں لکھ چکا یہ اور اب میں علامتی افسانہ لکھوں گا یہ تو لکھتے لکھتے جب بعد میں شروع ہوئی جی۔ تو لوگوں نے اور پڑھنے والوں نے اسے علامتی کہانی کا نام دیا تب مجھے پتا چلا کہ یہ کہانی جو میں نے لکھی تھی یہ علامتی کہانی تھی میں نے تو پہلے اس کہانی کا اعلان نہیں کیا تھا کہ میں علامتی کہانی لکھ رہا ہوں اس کی وجہ ایک یہ کہیں یہ ایک وجہ تو نہیں تھی کہ جب وہ پہلا مارشل لاء لگا تھا سن اٹھاون میں اور اس کے بعد کے جو حالات تھے تو اس میں وہ بات کی جو اس سے پہلے آپ حقیقت نگاری والی کہانیوں میں <clears throat> بیان کر رہے تھے تو اس پہ اتنی پابندیاں نہیں تھیں لیکن جب مارشل لاء لگا اور ایوب خان کی حکومت اس میں آئی تو اس وقت جو ہے آپ کو اپنی بات کہتے ہوئے کچھ جھجھک وغیرہ محسوس ہوتی ہو تو اس لیے آپ کے ذہن نے سوچا کہ اپنی بات کہنے کے لیے آپ کسی ایسی کو طریقہ اختیار کریں کہ جو لوگوں تک پہنچ جائے اور کسی طرح سے گرفت بنا اچھا، کہیں یہ وجہ وجہ یہ یہ ایک ہے لیکن پوری وجہ نہیں ہے ہاں اس وجہ کے بارے میں بھی میں کہ یہ ویسے یہ ٹھیک ہے کہ یہ میرے یہاں جو تبدیلی اگر نظر آتی ہے جو افسانے جن کو بعد میں علامتی کہانی کہا گیا وہ اسی زمانے کے لکھے ہوئے ہیں جب ماشاء اللہ لگ چکا تھا اچھا وہ اس زمانے میں ایک عجیب واقعہ یہ ہوا کہ اس ماشاء اللہ کا مجھ پر اثر بہت تھا یہ میں بتا دوں کہ وہ جب یہ تبدیلی آئی ہے تو میں بہت یعنی ایک بڑا ایک عجیب سا بہت سے لوگوں کے ساتھ ہمارے یہی ہوا نہیں آپ آپ دو مارشل جو سن سن سن سن تریپن تریپن تریپن میں لگا تھا وہ والا اسے تو بھول گئے اٹھاون والے کی بات آپ کر رہے ہیں سن اٹھاون والے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ جو ہے ہماری زندگیوں میں اس قوم کی زندگی میں بھی بہت یعنی بڑا واقعہ تھا اور میرے لیے بھی ذاتی طور پر بھی میں اس واقعے سے سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گیا تھا اچھا چونکہ میں نے ایک کچھ اسی زمانے میں اس قسم کے بعض تحریریں بھی پڑھی تھیں جن کا مجھ پر ویسے ہی اثر ہو رہا تھا یعنی میں بتا دوں کہ ایک بالکل ایک بات سے دوسری بات یعنی بھیڑ گئی تھی یعنی سن ستاون سن اٹھاون ہی میں میں نے کافکا کو باقاعدہ پڑھا تھا اچھا اس کی کہانیاں اس کے ناول وہ بھی مجھ پر بہت اس وقت مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا کہ یہ کس قسم کا لکھنے والا ہے پھر یہ واقعہ ہماری زندگی میں گزر گیا تو میں تھوڑا سا یعنی اس سے بہت ایک عجیب اثر ہوا تو اس کے بعد جو میں نے کہانی لکھی ہے تو وہ آخری آدمی تھی یعنی یہ پہلی کہانی یہ تھی سن اٹھاون کے بعد جو میں نے یہ سن انسٹھ میں لکھی ہے شاید انسٹھ کے درمیان میں یا کسی وقت لکھی تھی وہ تو وہ کہانی پھر اس کہانی کو اور اس کے بعد اور کہانیاں بھی لکھی زر کتا یہ انیس سالوں میں ایک دو سالوں کے اندر اندر کئی کہانیاں ایسی لکھی گئیں اور جس کو بعد میں کہا گیا کہ یہ علامتی کہانی ہے تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادب کی ایک جو آپ کے معاشرے کی سطح پر یا سیاسی واقعات گزرتے ہیں یا معاشرتی واقعات گزرتے ہیں وہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں ادب پر لیکن محض اس کے حوالے سے آپ کسی رجحان کی پوری توجہ نہیں کر سکتے ظاہر ہے ہاں، تو یہ علامتی قصہ جو ہے یہ اس کی ایک وجہ یہ ہے لیکن جب ہم ذرا زیادہ گہرائی کے ساتھ تجزیہ کریں تو میرا خیال یہ ہے کہ اور عوامل بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں اور میں اس وقت پوری تشہیر نہیں کر سکتا نہیں میرا خیال سے اس میں ایک وجہ اور بھی تھی کہ منٹو تو مری چکے تھے اچھا ترقی پسند افسانے نے جس طریقے سے افسانہ افسانے کو یعنی پھیلایا مقبول بنایا تو ان کا جو ڈھنگ اور طریقہ تھا انداز تھا ریئلسٹک ہاں۔ انداز جو تھا اس میں اتنی یکسانیت آ گئی تھی کہ نئے لکھنے والے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب ہمیں کوئی نیا راستہ تلاش کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ کہانیاں تو بہت گھس پٹ چکی ہاں، بھی لوگ چکے ہیں حقیقت نگاری کا اسلوب جو ہے بھائی ایک اسلوب کے کچھ امکانات ہوتے ہیں اور ایک اسلوب ایک خاص یعنی ضرورتوں کے تحت اور ایک عہد کے واسطے سے جنم لیتا ہے تو وہ تو اس کے سارے امکانات ایسا لگتا تھا کہ وہ تو ہاں، وہ ایک دھاس ہو گیا جیسے کہ وہ اسلوب جو تھا تو اب اس سے کوئی نہ کوئی یعنی جو لکھنے والا تھا کسی کے یہاں کوئی نہ کوئی رخ الگ ہونا تھا تو اس طریقے سے جب وہ اسلوب اپنے امکانات ختم کر چکا تو کسی نہ کسی کے واسطے سے کوئی نیا اسلوب جو نہیں تو تو آپ کہ ایک اس زمانے اس زمانے کا تصور جب لگا تھا وہ آپ نے دھیان میں رکھیں اور دوسری طرف یہ کہ یہ جو حقیقت پسندی والا جو افسانہ تھا اس سے لوگ تھک چکے ہاں، تھے چکے تھے اور نیا افسانہ تھک چکا تھا یہ افسانہ بھی تھک چکا تھا تو اب نئے لکھنے والے جو ہیں نئے ذہن جو تھا وہ کسی نئی چیز کی تلاش میں تھے تو اسی لیے یہ جب علامتی افسانہ آپ کی کہانی مثلا آخری آدمی جب آئی اس کی ساتھ یہ کہ ہمارے طرز احساس میں کوئی ایسی تبدیلی آئی ہوگی ہاں ہاں یقین ہے جس کی وجہ سے وہ حقیقت نگاری کا اسلوب جو ہے وہ اس کے ساتھ ہمانگ نہیں تھا یعنی قاری کیوں بور ہو رہا تھا حقیقت نگاری کے افسانے پر کر اور کیوں اسے یکسانیت کا احساس ہو رہا تھا کہ عہد بدل گیا تھا عہد کے ساتھ طرز احساس میں کوئی تبدیلی آئی تھی اور وہ نیا طرز احساس جو تھا کوئی نیا اسلوب مانگ رہا تھا اچھا میں اب ایک آپ سے بات اور پوچھوں حالانکہ یہ بات ایسی ہے کہ جیسے کلاس روم میں پوچھی جاتی ہے ہاں۔ کہ آپ نے بے شمار بہت سی کہانیاں لکھی بہت سی کہانیاں یعنی کم سے کم میں کوئی سو کے قریب تو آپ نے کہانیاں لکھی ہیں ہاں، گنتی نہیں لیکن اتنی اتنی ہو گئی یقیناً ہوں گی ہاں۔ تو اگر آپ سے یہ پوچھے پوچھا جائے کہ آپ کو اپنی ان سب کہانیوں میں سب سے زیادہ کہانی کون سی عزیز ہے یعنی میں پوچھ رہا ہوں جو پسند استعمال کر رہا ہوں سب سے کون سی کہانی آپ کو عزیز ہے جتنی بھی آپ نے لکھی ہیں سو ایک سو پانچ یا اٹھانوے جتنی بھی ہیں اس میں ہاں، یہ واقعی تم نے کلاس روم والا سوال ہاں میں نے اس میں جان بوجھ کے کیا <laughs> یا جیسے طالبات سوال کیا ہاں وہی وہی وہی وہی تو یہ طے کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ ایک ایک زمانے میں جو یعنی کئی زمانے گزر چکے میں اپنے سن سینتالیس سے لگا ہوا ہوں لکھنے کے کام پر تو ایک خاص چند سالوں تک ایک افسانہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے یہ کہانا بہت یہ کہانی بہت اچھی لکھی ہے اور تھوڑے عرصے کے بعد پھر اور کوئی کہانی مجھے لگتا ہے کہ میں نے یہ اس میں ذرا مارکا مارا ہے پھر لگتا ہے کہ نہیں یہ کہانی بھی ایسی تھی پھر اور کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اب یہ طے کرنا ان سارے افسانوں میں سے کہ یہ میرا پسندیدہ افسانہ ہے پسندیدہ کا لفظ ہی نہیں ہاں۔ یعنی میں لفظ عزیز استعمال کر رہا ہوں کہ جتنی کہانی آپ نے لکھی ان میں سے آپ کو کون سی کہانی سب سے زیادہ عزیز آج بھی آپ کہیں پسندیدہ کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں پسندہ پسند کا مسئلہ نہیں آپ کو جو عزیز ہو اچھا یہ تو نہیں بات کہانیاں یعنی مجھے عزیز بھی ہیں لیکن وہ مجھے پریشان بھی کرتی ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں اب پتہ نہیں اس کی کہانی اب مجھ سے لکھی جائے یا نہ لکھی جائے تو اب میری ایک کہانی ہے مثلاً سیڑھیاں وہ میں نے لکھی تھی بعد میں تو اس کہانی کا تذکرہ اس وقت ہوا جب کہ علامتی اور تجریدی افسانے کا ذکر تھا تو اس وقت انہوں نے اس کہانی جب یہ کہانی چھپی تھی تو اس وقت پڑھنے والوں نے اسے زیادہ یعنی اس پر توجہ نہیں دی بلکہ جو ہمارے ارد گرد لوگ تھے انہوں نے کہا یہ کیا کہانی تم نے لکھی ہے جس میں کوئی یعنی کوئی رفت نہیں ہے بالکل بے رفتی کا شکار کہانی ہے مجھے خاصے تانے ملے اس کہانی پر لیکن ایک دو دوستوں نے مجھے اس پر بہت اسی وقت دے دی تھی کہ یہ تم نے بہت اچھی کہانی لکھی ہے لیکن عام طور پر اس کہانی کو رد کر دیا گیا تھا اس کے بعد سکسٹیز میں جب علامتی اور تجریدی کہانی پر گفتگو شروع ہوئی تو وہ کہانی بھی زیر بحث آ گئی اور لوگ یہ سمجھتے ہیں بہت سے میرے قاری کہ یہ سیڑھی آمدن ہے سکسٹیز میں لکھی ہے حالانکہ یہ ففٹیز میں میں لکھ چکا تھا ففٹیز کی ہے یہ کوئی پچپن چھپن میں لکھی ہوئی اچھا۔ کہانی ہے تو ویسے یعنی اب جب کہ حوالہ آ گیا ہے کہانی کا تو اب یہ کہانی بھی وہ حقیقت نگاری کے اسلوب سے بالکل الگ کی کہانی ہے اگر تم نے پڑھی ہوگی وہ کہانی مجھے یاد ہے اچھا ایک بات مجھے بتائیے کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ صاحب آپ اپنے جتنے افسانوں کے مجموعے ہیں جتنی کہانیاں آپ کی مختلف جگہ چھپی ہیں جو موجود ہیں اس میں سے آپ ایک بارہ کہانیوں کا ایک انتخاب کر دیں ہاں۔ یعنی آپ سے کہا جائے کہ خود ہی آپ اپنی بارہ کہانیوں کا انتخاب کر دیں تو آپ ذرا بارہ کہانیاں کون کون سی ہوں گی ذرا وہ تو بتا دیں مطلب تو یہی ہوگی ہوگی اور ہاں۔ میری کچھ کہانیاں ہیں تو آپ شروع سے لیں نا سینتالیس سے لیں اور نیو سے ہوتے ہوتے اب یہ بیاسی تک آ جائیں تراسی تک وہ شروع کی کہانیاں جو ہیں گلی کوچے ان میں سے کوئی کہانی ایسی نہیں جن میرا جی نہیں ٹھکتا اس کی کسی کہانی پر مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ بہت اتکچری کہانیاں ہیں اچھا مجھے ایک بہت یعنی ان کہانیوں کو پڑھنا یعنی آپ ان جو بارہ کہانیوں کا انتخاب آپ کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو اس میں سے آپ گلی کوچے میں سے کوئی کہانی لینے کو تیار نہیں ہے گلی کوچے کی ایک کہانی جو ہے وہ میں اس وجہ سے لے لوں گا کہ میرے بعض یعنی نقادوں نے جنہیں جنہوں نے مجھے بہت پیٹرنائز کیا انہوں نے آخر وقت تک یہ کہا کہ بس کہانی تو تم نے یہ لکھی ہے مثلا بن لکھی کے متعلق ممتاز شیریں یہ کہتی رہیں اس وقت جب میں زرد کتا بھی لکھ چکا تھا آخری آدمی بھی تو میں نے کہا کہ میں نے تو اب اور کہانیاں بھی لکھی ہیں کہا کہ لکھی ہوں گی مگر بن لکھی رضیاں جو صاحب اس کہانی کے بارے میں میں آپ سے بتا دوں کہ وہ کہانی غالباً انچاس میں چھپی تھی ہاں جی۔ اور میں نے انچاس میں پڑھی ہاں۔ اور اس کے بعد میں نے ابھی کوئی آٹھ دس سال پہلے پھر اسے دوبارہ پڑھی ہاں۔ تو وہ جو اس کی گرفت میرے ذہن پر انچاس میں تھی اچھا۔ اس میں کمی نہیں ہوئی بلکہ وہ ویسی کی ویسی آج تک ہے یعنی وہ اتنی اتنی اتنی جسے گئی اور کہتے ہیں اتنی تنو مند اور جاندار وہ کہانی ہے اب جب تم یہ بات کہہ رہے مگر یہ میں یہ نہیں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اسے انتخاب کریں یعنی میں اگر انتخاب کروں گا تو میں بن لکھی تجربہ کو شامل کروں گا کہ لکھنے والا میں یہ جب کہانی لکھ لیتا ہوں تو مجھے یعنی اطمینان نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کہانی ٹھیک لکھی ہے جب وہ کہانی میں اپنے دوستوں کو سنا دوں یا رسالے میں چھپ کر وہ دوست اپنا رد عمل ظاہر کر دیں جن کے مذاق پر مجھے اعتبار ہے اگر وہ اچھا کہہ دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کہانی ٹھیک لکھی ہے ٹھیک ہے اگر وہ اس سے رد کر دیں تو پھر میں شک میں پڑ جاتا ہوں اور چاہے میں نے شروع میں یہ طے کیا ہوگی یہ کہانی اچھی لکھی ہے لیکن اگر وہ کہہ دیں کہ اچھی نہیں ہے تو میں مان لیتا ہوں کہ بھائی میں نے کوئی گڑبڑ کی ہے اچھا چلیے یعنی تو بل لکھی رکھ دیا کیونکہ تم کہہ رہے ہو اور ممتاز شیریں پر مجھے بہت داد دے چکی ہاں، ہیں ہاں، ہاں، اور مرحوم ہو گئی اور وہ میرے یعنی اس کہانی کو بہت اہمیت دیتی تھیں تو اسے تو میں شامل کر لوں گا اچھا چلیے ہوئی تو گئی کنکری کا جو آسانہ ہے کیا مجموعہ ہے اس میں ایک کہانی ہے ٹھنڈی آگ میرے میں میرے خیال میں میں اسے ضرور شامل کروں گا ٹھیک اور اس کے بعد آپ آخری آدمی جو کی جو کہانیاں ہیں ان میں سے ان میں تو کئی کہانیاں ایسی ہیں آخری آدمی ہے زل کتا ہے اور دو اور کہانیاں ہیں ایسی ہم سفر اور پرچھائی اچھا جی جناب شہر افسوس اچھا شہر افسوس میں تو سیڑیا بھی ہے شہر افسوس بھی ہے اور ایک افسانہ اس میں ہے کٹا ہوا ڈبا ہے کٹا ہوا ڈبا یہ ہے اور اس کے بعد جناب یہ جو میری نئی اس قسم کی کہانیاں ہیں نا کچھوے اور یہ جاتکوں کے حوالے سے تو ان میں سے میں ایک کہانی ضرور شامل کروں گا یہ کچھوے جو ہے یا ایک کہانی اور یہ ہے اس کے ساتھ پتے پتے اچھا ٹھیک تو ہاں ایک کشتی اسی مجموعے میں ایک کہانی ہے کشمیر میں ہے ہاں،, ہاں کشتی یہ کہانی میرا خیال یہ ہے اور جب آپ نے کہا ہے تو ایک کہانی جس پر مجھے بہت اعتبار ہے کہ میں نے کوئی ایسی کہانی لکھی ہے جس پر میں اطمینان کا احساس کر سکتا ہوں تو وہ ایک کشتی ہے اچھا تو اس کے معنی یہ کہ یہ جو آپ نے ابھی انتخاب کیا اس میں خاص بات یہ ہے کہ جو آپ کے آخری تین مجموعے ہیں ان کی کہانیوں کی تعداد زیادہ ہے اور خصوصاً کشوے جو ہے اس کی آپ نے چار یا پانچ کہانیاں لے لیں اچھا تو میں سر میں اس سے دیکھنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ ابھی اس موجودہ جو آپ کا دور گزر رہا ہے ذہنی اس کے اثر سے نکلے یا نہیں نکلے تو پتہ یہ چلا کہ آپ ابھی نکلے نہیں اسی اسی جات میں بھی گرفتار ہیں <laughs> اچھا صاحب یہ دور جاری ہے نا ہاں نہیں ابھی تو ہے ابھی تو آپ کو بہت لمبا سفر کرنا ہے بہت آگے جانا ہے تو صاحب میرے خیال سے خاصی دیر ہو گئی ہاں، ہاں، ہاں، خدا حافظ ہو جائے اور آپ آج میں بہت بولا ہوں میرا خیال یہ ہے کہ اتنی تفصیل کے ساتھ یعنی میں میں زیادہ بولا ہوں ورنہ بلو ہوں یہ ہوتا تھا کہ انٹرویو جو صاحب مجھ کرتے تھے وہ زیادہ بولتے تھے میں کم نہیں یہ تو آج لطف اللہ صاحب نے اصل میں یہ مائیکرو فون لگا دیا مطلب میں تو ہمیشہ ان کا مجدو صاحب کا ہوا تھا تو ان کا دس بارہ گھنٹے کا ہے ان کے پاس اچھا ہاں اس میں صرف میں ان کو بلواتے رہا ہوں باقی میں یعنی، عام طور پہ یہی ہوتا ہے <laughs> اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کا اللہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ خاصا میں خال سے آپ بور ہو گئے ہیں اللہ صاحب